سجدہ واجب ہو گیا اس لیے بیان کے بعد سبھی لوگ ایک سجدہ کر لیں گے سجدہ کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور مصنون ہے کہ کھڑے ہو کر کے سجدہ کرے کھڑا ہو جائے پھر سجدے میں جائے اللہ اکبر کہتا ہوا تین بار سبحان ربی العلیٰ پڑھے اور آیت کی مناسبت سے اگر کوئی اور دعا بھی کرنا چاہے اس کی بھی علماء نے گنجائش لکھی ہے بلکہ بعض علماء نے تو مستحب لکھا ہے کہ آیت کی مناسبت سے مثلا اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدہ کریں کرتے تھے روتے ہوئے تو اگر کوئی دعا روتے ہوئے دوسری بھی مانگ لی جائے جو قرآن و حدیث سے محفوظ ہو اس کی بھی گنجائش ہے ورنہ تین بار سبحان ربی العلیٰ کہہ کر کے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اگر کسی کو ظوف ہے کمزوری ہے تو بیٹھ کر کے بھی سجدہ کر سکتا ہے لیکن افضل ہے کھڑے ہو کے سردا کرنا جائز یہ بھی ہے کوئی بیٹھا ہوگا اور بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا بیٹھ جائے تو سجدہ مکمل ہو جائے گا کیونکہ جب آئے تلاوت سنی جائے یا پڑھی جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا سننے والے پر بھی پڑھنے والے پر بھی تو میں نے پڑھا حضرات نے سنا تو دونوں لوگوں پر سجدہ واجب ہو گئے زیادہ دونوں حضرات ہم بھی سجدہ کریں گے ان اور آپ بھی سجدہ کر لیجیے گا اب ایک مجلس میں جتنی بار سنیں گے سجدہ ایک ہی واجب ہوگا جیسے دس بار بھی اگر اس کو پڑھیں تو سجدہ آپ پر ایک ہی واجب ہوگا دس واجب نہیں ہوں گے لہٰذا بھی پھر دوبارہ بھی آج پڑھیں گے لیکن ایک ہی سجدہ واجب ہوگا وط پر کتاب موسا اور اے محبوب ذکر کیجیے اس کتاب کے اندر موسا کا ان کانا مخلص بے شک و منتخب تھے میرے وکانا رسول نبی یا اور تھے رسول اور نبی رسول اور نبی اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی کتاب نازل ہو یا کوئی صحیفہ نازل ہو تو اس کو رسول بھی کہتے ہیں اور نبوت بھی ہو اور نبی اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی صحیفہ نازل نہ ہو یا جس پر کوئی کتاب نازل نہ ہو اس کو نبی کہتے ہیں وہ جو اس کے پہلے نبی ہیں ان کی جو کتاب ہے اسی کتاب کے مطابق دین کی اشاعت اللہ کے پیغام کی اشاعت کرتے ہیں ان کو صرف نبی کہتے ہیں اور جو نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں ان پر کتاب نازل ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ رسول خاص ہے نبی خاص ہے تو محققین کی رائے یہ ہے کہ نبی خاص ہے رسول عام ہے کیونکہ رسول فرشتوں بھی کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر کے جبریل آتے ہیں ان کو بھی رسول کہتے ہیں لہذا رسول عام ہے رسول کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے مثلا حضرت جبری رسول ہیں لیکن نبی نہیں یعنی اللہ کے پیغام کو لاتے ہیں اللہ سے نبیوں کے پاس صرف رسول تو کہہ سکتے ہیں اور قرآن نے بھی کہا ہے لیکن ان کو نبی نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہے نبی خاص ہے رسول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن نبی کے لیے اگر نبی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں کہ رسول ہو لیکن نبوت ایک بہت اہم چیز ہے اس لیے جو رسول ہوگا وہ اس کے اندر عظمت کے لیے یعنی جو رسول ہوگا اس کے لیے ضرور نہیں کہ نبی ہو لیکن وہ مقام بھی اس کا نہیں ہوگا لیکن جو نبی اور رسول دونوں ہوگا اس کا مقام جو خالص نبی ہے اس سے بڑھ جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں آپ کے اوپر کتاب بھی نازل ہوئی و آت ضبور و آتعین داؤد داود صبور داود پر ضبور نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں لہذا جس کو دونوں چیزیں مل جائے اس کا مقام بڑھا ہوا ہوتا ہے ایک خالی نبی ہوتا ہے نبی اور رسول دونوں ہوتا ہے جو دونوں ہوتے ہیں ان کا مقام خالص نبی سے بڑھ جاتا ہے جیسے ہمارے آپا حضرت نبی کریم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں آپ نبی بھی اور آپ کو قرآن مقدس نازل ہوا اس لیے آپ رسول بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اس سے بہت سے پیغمبر نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور بعض پیغمبر صرف نبی ہے رسول نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا کا ذکر کیجئے بے شک وہ مخلص یعنی بہت خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مخلصین میں بنا لے چنانچہ اکثر بہت سے بزرگوں کا معمول ہے دعا کرنے کا اللہ مجعلنی من المخلصین اللہ مجعلنی من المخلصین مخلصین کی بھی دعا مانگے اللہ مجعلنی من المخلصین اے اللہ ہمیں مخلصین میں بنا دے اور یہ بھی دعا مانگے اللہ مجعلنی من المخلصین مخلص میں اور مخلص میں فرق ہے زبر زیر کا فرق ہے ایک لام کے زیر کے ساتھ ہے مخلص ایک لام کے زبر کے ساتھ ہے مخلص مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے مخلص اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہے ریا نہ کرے دکھاوا نہ کرے یہ بھی بہت بڑا مقام کا آدمی ہے لیکن جب مخلص ہوتا ہے اور اخلاص سے عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنا منتخب بنا لیتے ہیں اور اس کو چن لیتے ہیں اور جب چن لیتے ہیں تو مخلص ہو جاتا ہے تو مخلص کے بعد مخلص بنتا ہے مخلص یعنی اللہ کا مخصوص بندہ تو جتنے انبیاء علیہ السلاۃ السلام ہوتے ہیں سارے انبیاء مخلص ہوتے ہیں سارے نبی مخلص ہوتے ہیں سارے نبی اللہ کے منتخب ہوتے ہیں لیکن سارے ولیوں کے لیے مخلص ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی ہوگا وہ صدیق بھی ہوگا اور مخلص بھی ہوگا جو نبی ہوگا وہ صدیق بھی ہوگا مخلص بھی ہوگا لیکن ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صدیق بھی ہو اور مخلص بھی ہو ایک عام درجے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ نہ تو مخلص ہوتے ہیں اور نہ صدیق ہوتے ہیں جو خاص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں وہ صدیق ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور ولایت میں سب سے اونچا مقام مخلصین اور صدیقین کا بنایا چنانچہ اللہ نے خود فرمایا انعام اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار کٹاگری ہیں انسانوں میں اللہ نے چار یہاں بھی نوکریاں چار قسم کی ہوتی ہیں اعلیٰ درجے کی پھر سیکنڈ کلاس کی پھر تھرڈ کلاس کی پھر فورتھ کلاس کی تو اللہ کے یہاں بھی فورتھ کلاس تک معاملہ ہے نمبر ایک میں انبیاء علیہ السلام نمبر ایک کے کون ہیں اللہ کے بندے انبیاء علیہ السلام سلام کلاس اس کو وہ اللہ کا منتخب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مجاہدہ اور کوشش سے نہیں پہنچ سکتا مجاہدہ اور کوشش سے نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی سوچے بہت مجاہدہ کریں اگر ایک آدمی کو اللہ ستر سال ستر ہزار سال کی زندگی دے دے اتنی زندگی دے دیں ستر ہزار سال کی ابھی دنیا قائم ہوئے صرف ساڑھے آٹھ ہزار سال ہوئے ساڑھے آٹھ ہزار سال یا آٹھ ہزار چھ سو سال ہو گئے ہوں گے بس اس سے زیادہ دنیا دنیا قائم قائم انسان ہو تو کروڑوں سال ہو گئے حضرت آدم کو آئے ہوئے انسان کو آئے ہوئے صرف آٹھ ہزار چھ سو کچھ سال ہوئے یعنی آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے لیکن اگر اللہ کسی کو ستر ہزار سال کی زندگی دے دے اور ستر ہزار سال وہ پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور پلک جھپکنے کے برابر سجدے سے سر نہ اٹھائے جب بھی مقام نبوت کو نہیں پہنچ سکتا مقام نبوت اللہ کا ایک منتخب عہدہ ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے منتخب فرما لیتا ہے چنانچہ سوا لاکھ نبیوں کو اللہ نے منتخب فرمایا یہ عہدہ اللہ من النبیین فرسٹ کلاس کا ٹکٹ اب ختم اب فرسٹ کلاس کا ٹکٹ کسی کو نہیں ملے گا یعنی نبوت کا ٹکٹ کسی کو نہیں ملے گا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا محمد رسول اللہ آپ نے مہر لگا دیا آخری ٹکٹ آپ کو مل گیا بس ہاں حضور کو نبوت کا آخری ٹکٹ مل گیا اور کیسا ٹکٹ ملا نبوت کا نبوت کا آپ کو ایسا ٹکر ملا کہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور آپ کی نبوت دنیا کے سوا لاکھ پیغمبروں سے عظیم بھی ہے اس لیے کہ نبی آتے ہیں دنیا میں اپنی نبوت کو لے کر کے امتوں کی اصلاح کے لیے لیکن اللہ نے جو میرے نبی کو ٹکٹ عطا فرمایا میرے نبی کو جو نبوت عطا فرمائی تو صرف عام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ پوری امت کے نبی ہیں قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نبی ہیں اور جتنے سو لاکھ پیغمبر تقریباً دنیا میں آئے ان سب نبیوں کے بھی آپ نبی ہیں آپ نے خود ارشاد فرما دیا انا نبی الانبیاء میں نبیوں کا بھی نبی ہوں میں رسولوں کا بھی نبی ہوں میں نبیوں کا بھی نبی ہوں صرف اپنی امت کا بھی نبی نہیں ساری کائنات کا نبی ہوں تو آپ کی آپ کا جو آخری ٹکٹ تھا فرسٹ کلاس والوں میں سب سے اعلیٰ ٹکٹ تھا تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ ٹکٹ تھا اخیر میں اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ظہور کے اعتبار سے آپ کی نبوت سب سے اخیر میں ہے یعنی جب آپ کی عمر چالیس سال کے سب ملی لیکن اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے تکوینی اعتبار سے آپ کی نبوت سب سے پہلے ہے اللہ نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو بنایا پھر آپ کی نبوت سے سوا لاکھ انبیاء کی نبوتوں کو مستنیر فرمایا سب سے پہلے آپ کی نبوت چنانچہ آپ نے خود ارشاد فرمایا میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں گوندھے جا رہے تھے میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں گوندھے جا رہے تھے بین الماء والدین پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے اس وقت میں نبی تھا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اب فرسٹ کلاس کٹ کر ختم ہو گیا اب نہیں ملے گا کسی کو جتنے ٹکٹ اللہ میں نے بنایا تھا سب تقسیم دیے تھے ہو گئے سب سوا والا ٹکٹ اللہ نے رکھے تھے وہ سب کے سب تقسیم ہو گئے اب کسی کو نہیں ملے گا کتنے کو مجھے تک نہیں ملے گا لیکن ابھی تین قسم کے ٹکٹ باقی ہیں second class third class fourth class یہ تین ٹکٹ باقی ہیں اب سیکنڈ کون ہے انعام اللہ من النبیین والصدیقین صدیق مخلصین صدیقین صدیقین کا ابھی معاملہ باقی ہے و اور شہید ہونے والے کیا معلوم ہوا اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والا یہ بھی بڑا مقام ہے رونا مت ان کے اوپر بھائی جو حضرت امام حسین شہید ہے کہ نہیں شہید ہے امام حسین پہ رونا مت کبھی دس محرم کو ماتم نہ کرنا دس محرم کو غم نہ بنانا کہ حسین شہید ہیں اور شہید کا مقام نمبر تین کلاس کا ہے صدیق کے بعد شہید کا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی کسی بزرگ کسی کو خلافت دے دے تو وہ اس کے گھر والے بیٹھ کے روئیں گے یا خوشی منائیں گے لڈو بانٹیں گے جی لڈو بانٹیں گے خوشی منائیں گے کہ میرے بیٹے کو ولایت مل گئی اور وہاں شہادت مل رہی تو رو رہے ہیں کیا بات اتنا اونچا مقام کیوں رو رہے ہو بھائی انم اللہ اللہ اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء شہید شہید کا بڑا مرتبہ قرآن میں فرما رہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اے جو کے نام پر اپنی گردن کٹا ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں کون ہے وہ شہید زندہ حضور نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اس کے سارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سب اللہ معاف کروا دیتا ہے کسی عمل سے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے لیکن شہادت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہاں صرف ایک گناہ نہیں معاف ہوتا حقوق العباد کا گناہ نہیں معاف ہوتا ہے نہ حج سے معاف ہوتا ہے اور نہ جہاد سے معاف ہوتا ہے اور نہ ہجرت سے معاف ہوتا ہے ان تین اعمال سے علماء نے لکھا کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں حج بیت اللہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ہجرت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح شہادت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کا حق دبا رکھا ہے تو نہیں معاف ہوگا کیا ہوگا اور میں اگر ستر بار بھی شہید ہو جائے اور اگر کسی کے چار آنے پیسے مار لیے ہیں وہ نہیں معاف ہوں گے چار آنے پہ سے وہ تو دینے ہی پڑیں گے باقی اور گناہ معاف ہو جائے گے شہادت سے تو میں نے کہا شہادت بہت بڑا مرتبہ تو یہ کون کلاس ہے شہادت تھرڈ کلاس ابھی فورتھ کلاس باقی ہے فورتھ کلاس کیا ہے صالحین انا اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فورتھ کلاس کے لوگ صالحین نیک لوگ نمازی حج کرنے والے زکات دینے والے نیک شاہد عام اولیاء اللہ یوں لذم کہہ لیجئے عام اولیاء اللہ اور اس کے بعد عام اولیاء سے بڑا وہ مرتبہ شہدا کا ہے اور شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے کس کا ہے صدیق کا ہے صدیق کس کو کہتے ہیں صدیق کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول بیان فرمائیں اس پر بالکل اس کا دل مطمئن ہو جائے وہ شہید ہے وہ صدیق ہے اب ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم صاحب ہمارا بھی مطمئن ہے دل بالکل جو اللہ نے فرمایا بالکل ٹھیک بالکل مطمئن ہے دل ہمارا جی دل کیا ہے بادشاہ خالی زبان سے بات نہیں دنیا میں اگر آپ کو دعویٰ کرتے دل دینی پڑتی ارے دینی پڑتی ہے دینی پڑتی بھائی اور آپ کو دعویٰ کریں دل دینی پڑے گی دینی پڑے گی آپ ہم کہہ دیں گے ہاں بالکل بالکل مجھ سے ہمارا دل بالکل ٹھیک ہے بالکل اطمینان ہے ہمارے دل کو کہ جو کچھ اللہ کا سن لے کے برحق ہے جی اب دلیل دینی پڑے گی دل جو ہے وہ بادشاہ ہے کیا ہے دل ارے بولو دل کیا ہے بھائی بادشاہ ہے دل جو دل میں ہوگا وہی ہاتھ اور پیروں ظاہر ہوگا حضور نے ارشاد فرما اذا صلح الجسد اذا صلح اذا صلح اذا صلح الجسد اذا صلح اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال عليه الصلاه والسلام حضور نے فرمایا جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے جب دل میں بگاڑ ہوتا ہے سارا بدن بگاڑ ہوتا ہے اور وہ دل ہے کیا معلوم ہوا دل بادشاہ ہے اگر دل میں ہمارے یقین ہوگا کہ اللہ کے رسول کی سنت حق ہے تو عمل بھی ہمارا سنت کے خلاف نہیں ہوگا یہ ہے دل کی تصدیق ورنہ تو ساری دنیا کہہ دے گی ہم بھی صدیق ہے بھائی ہاں صدیق کب بنے گا جب کوئی بھی عمل اس کا خلاف سنت نہ ہو کوئی بھی عمل اس کے خلاف ہے سنت نہ ہو جو بھی سرزد ہو رہے ہوں اس کے دل میں اس کا مطلب جو حضور لے کر کے آئے ہیں اس پر سچا یقین ہے اس کا شد صدر ہے اس لیے مر جانا پسند کرتا ہے لیکن نبی کی سنت کے خلاف عمل کرنا پسند نہیں کرتا ہے یہ ہے صدیق پہلی تاریخ دوسری تعریف علماء نے لکھی ہے ایمان کی حالت میں جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے وہ صدیق زندگی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے وہ صدیق ہے لیکن پہلی والی تشریح زیادہ حق رہا تھا اس لیے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فٹ آتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جو ہے کچھ لوگ آئے مشرقی نے مکہ کہنے لگے ابو بکر تم تو بہت پیچھے پیچھے لگے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, ہاں، بالکل لگے تھے کہنے والا دماغ چل گیا ان کا تو ان کا تو دماغ چل گیا کہا کیا ہوا خیریت تو ہے کہنے لگے ایسی وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی صاحب عقل ان کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا اور آپ ہی نہیں مانیں گے کہہ لیں گے وہ کیا کہتے ہیں کہہ لیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی صبح جب اٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رات میں کنڈی بند کیا کنڈی ہماری ہلتی رہی وضو کیا اس کا پانی بہتا رہا اور ہم بیت المقدس بھی گئے ہم جنت بھی گئے اور دوزوں کو بھی دیکھا اور ساتو آسمان پہ گئے عرش پر گئے کرسی پر گئے لو پر گئے محفوظ پر گئے اور اللہ سے ملاقات بھی کی اور واپس بھی آ گئے اور ہم نے جو وضو کیا تھا پانی بہتا رہ گیا اور جو کنڈی گئی تھی کھانے کعبہ میں جو کنڈی لگا گئے تھے وہ کنڈی ہلتی رہی اور ہم آ گئے اتنی جلدی ہم آ گئے اور یہ سب کر کے آ گئے بتاؤ ایک آسمان سے تمہارے نبی نے فرمایا اگر آسمان سے پتھر چھوڑ دیا جائے تو زمین کی اتنی دوری ہے کہ اس پتھر کو اپنی تیزی کے ساتھ گرنے میں سو من کا پتھر آسمان چھوڑا جائے اور اپنی پوری رفتار سے چلے تو پانچ سو سال لگ جائیں گے دنیا میں آتے آتے تو سات سو سات آسمان ہے تو سات سو پانچ پینتیس پینتیس سو سال تو یہ ہو گئے اگر پتھر کی رفتار سے چلیں گرتے ہوئے اور اس کے بعد جنت پہ جانا عرش پہ جانا کرسی پہ جانا یہ تو ہزاروں سال کا مسئلہ ہے اور وہ کہتے ہیں چند سیکنڈوں میں ہم کر کے آ گئے بتاؤ تو دماغ چل گیا نہیں چل گیا صدیق اکبر کا جواب سنی ہے ذرا کہا اگر دنیا کا کوئی دوسرا انسان کہتا ہے تو بے شک وہ پاگل ہے مجنو ہے جنہوں نے یافتہ ہے لیکن اگر میرے مولا میرے آقا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو بے شک سچ ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے سچ ہے جب حضور نے صدیق اکبر کے جملے سنے تو فرمایا ابو بکر میرے لیے صدیق ہے میری تصدیق کرنے والے چنانچہ موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا تین ایسے انسان گزرے ہیں جو صدیق دنیا میں ہوئے ہیں تین انسان گزرے ہیں جو صدیق کا تین کا حضور نے تذکرہ فرمایا اور تینوں نے نبوت کی تصدیق کی ہے اس کی بنیاد پر حضور نے تائید فرمائی ہے فرمایا تو ابو بکر صدیق ہیں یہ تو صدیق اکبر ہے دنیا میں جتنے صدیق ہوں گے سب میں صدیق اکبر ہے سب سے بڑے صدیق اسی لیے اس امت میں سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے فرمائے ایک صدیق یہ اور دوسرے صدیق وہ ہیں کہ جب دو نبی ایک گاؤں میں پہنچے کام کرنے کے لیے اور انہوں نے دعوت کا کام کیا تو ان گاؤں کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا پہلے یہ گاؤں کے باہر مل گیا شخص یہ نجات بڑی گیری کارپینٹری کام کرتا تھا لیکن کافی برے برے مرضوں میں مبتلا تھا ان نبیوں نے اس کو دعوت پیش کی اس نے کہا ہم قبول تو کر لیں گے لیکن اگر ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے دعا کر دو ہم اسلام قبول کر لیں گے ان دونوں نبیوں نے بیماری کو دعا کی بیماری کے لیے اور فوراً ٹھیک ہو گئے جب ٹھیک ہو گیا تو اس نے ایمان قبول کر لیا اب یہ لوگ گاؤں کے اندر داخل ہوئے اور وہاں تبلیغ کی ان کو دونوں کو جھٹلا دیا قوم نے مارا مارنا پیٹنا بھی شروع کیا اور جھٹلا دیا یہ تیسرا دوڑ کے پہنچا اور اس نے ان کی مدد کی اور اس نے اس نے کہا نہیں بات بالکل سچی نبی ہیں اور ہماری دیکھو صحت مند ہم ان کی کی دعاؤں برکت سے تو اللہ نے ان سب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی حضور نے فرمایا جو تیسرا آدمی جس نے نبوت کی جا کے تصدیق کی تھی وہ بھی صدیق ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک کے سورہ یاسین موجود ہے وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيْن فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ جب دو نبی گئے جھٹلائے گئے اور تیسرے سے ہم نے عزت دی وہ تیسرا یہی صدیق ہے تیسرا یہی ہاں اب جو جماعت و کام ہو رہا ہے تو جماعت کام بھی ثابت ہو گیا کہ انفرادی کام دعوت کا نہیں ہوتا ہے انفرادی کام میں تو آدمی جھلایا جاتا ہے اس لیے اجتماعی کام ہونا چاہیے الحمدللہ حضرت معلیہ صاحب نوبر اللہ مرکز ہو کے دل میں اللہ نے ڈالا اور دل میں کیا ڈالا میاں معلوم ہے آپ کو دل میں صرف نہیں ڈالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اگر مولیاض صاحب اپنی طرف سے کرتے تو ساری دنیا میں نہیں پھیلتا نہ ساری دنیا میں یہ کام جاتا یہ کام تو حضور پاک علیہ السلاۃ السلام کے حکم سے فرمایا چنانچہ حضور پاک علیہ السلام السلام خواب میں زیارت ہوئی حضرت مولیاض صاحب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور یہ طے کر لیا اب مدینہ ہی میں رہیں گے بہت سچے عاشق رسول تھے اور اللہ کے روزے کے قریب کہیں مدینہ میں جگہ مل جائے گی تو وہیں زندگی گزار دیں گے اور جنت البقی میں اپنا مدفن بنا لیں گے اس نیت سے حضرت تشریف لے گئے واپس نہ جانے کا فیصلہ کر کے گئے حضور پاک علیہ اللہ سلام کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا الیاس ہندوستان جاؤ تم سے دین کا کام لیا جائے گا اب صبح اٹھے حضرت موقع بہت بے چین تھے اس لیے کہ اس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور ہی کو دیکھا شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے لیکن حضور پاک علیہ اللہ علام کی شکل نہیں بنا سکتا ہے بہت پریشان ہوئے اب اگر شیخ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر ڈالتے اسی لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے شیخ کرنا فرض لکھا علماء نے اما صاحب دوڑے ہوئے اپنے شیخ کے پاس پہنچے ان کے شیخ بھی مدینہ منورہ میں تھے اللہ اکبر ان کے شیخ حضرت احمد صاحب پوری نور اللہ مدھو کا انتقال بھی مدین منورہ میں ہوا اور جنت البقی میں آرام کرا ساری زندگی تو ہندوستان میں رہے ہندوستان میں دین کا کام کیا لیکن مٹی جہاں کی تھی وہیں پہنچ گئی تھی حضرت ماں محاثیہ صاحب کی مٹی بھی وہیں بھی تھی ان کے شیخ ماں خلی احمد صاحب کی مٹی بھی وہیں بھی تھی چنانچہ حضرت یہ شیخ مدینے موجود تھے فوراً حضرت شیخ اپنے معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت ماں خلی احمد صاحب سہارنپوری کے پاس گئے اور رونے لگے کہ حضرت حضور پاک علیہ الحثل سلاب نے کہا ہے الیاس تم سے کام لیا جائے گا حضرت میں کیا کام کروں گا میں تو کمزور ہوں میں تو صحیح تقریر بھی نہیں کر پا حضرت کی زبان میں لکنت تھی کہا میں تو تقریر بھی نہیں کر پاتا ہوں میں فصیح اور ولی مقرر بھی نہیں ہوں میں بہت بڑا عالم بھی نہیں ہوں حضرت میں کام کیسے کروں گا اللہ اکبر شیخ نے گرہ کھول دی اور فرمایا کہ الیاس یہ حضور نہیں فرمایا کہ ہندوستان میں کام جا کے کرو یہ نہیں فرمایا یہ فرمایا کام لیا جائے گا لینے والی ذات کو تو دوسری ہے جا کر کے بیٹھ جاؤ دین کا کام شروع کرو کام اللہ لے لے گا چنانچہ حضرت صاحب نور اللہ مولیا ہو ہندوستان تشریف لائے اور نظام الدین بنگلے والی مسجد میں بیٹھ کر کے دین کا کام شروع کیا آج اللہ نے اور اجتماعی کام شروع کیا جو کہ مولانا عالم تھے اس لیے قرآن اور حدیث پر کی روشنی میں قرآن حدیث پہ نظر تھی اس لیے اس آیت پر بھی نظر تھی کہ اگر انفرادی کام کیا جائے گا تو انفرادی انبیاء بھی جٹلائے لائے جا چکے ہیں ہماری کیا آیت سے جماعت کا استعمال ہوتا ہے وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ جب دو نبیوں کو بھیجا فقط پد جھٹلائے گئے فَعَزَّزْنَا بِسَالِس بس تیسرے کے ذریعے سے ان کو عزت دی کیا معلومات کام جماعتی شکل میں ہونا چاہیے لہٰذا مالیہ صلی اللہ مرقدہ نے جماعت کی شکلوں میں کام شروع کیا الحمدللہ اس کی برکتوں کا ظہور ہوا کہ ایک ایک کچے اور پکے گھر میں اس دعوت کی برکت سے دین کی دین کے چرچے اور دین کی باتیں شروع ہو گئی ایک ایک کچے پکے گھر سے کون ہے جو کچے پکے گھروں کو پاس کنڈی کھڑکڑائے جا کر کے اشتہاروں پہ دین دے دینا تو بہت آسان ہے کاغذوں پہ دین چھاپ دینا تو بہت آسان ہے کتابوں پہ دین دے دینا تو بہت آسان ہے بخاری کا نام لے لینا تو بہت آسان ہے بخاری کے تذکرے کر دینا تو بہت آسان ہے بخاری کے نام کو لے لینا تو بہت آسان ہے لیکن میاں بخاری کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ایک ایک کچے اور پکے گھر میں جا کر کے ڈاڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر کے خوشامدیں کر کر کے کھینچ کھینچ کر کے لوگوں کو مسجد میں لانا یہ کون کر رہا ہے صرف یہی بیچارے دیوانے کر رہے ہیں ایک جمع پھر نالے کر رہے ہیں یاد رکھو انہیں محنتوں سے کام ہوگا ٹی وی چینلوں سے کام نہیں ہوگا کیوں ٹی وی دیکھنے سے کام نہیں ہوگا آج کیوں ٹی وی دیکھی جا رہی ہے کیوں ٹی وی گھروں گھروں میں پہنچ رہی ہے یہ یہودیوں کی سازش یہودیوں کی سازش آج کیوں ٹی وی ہم سمجھتے ہیں ارے دینی پروگرام آ رہے ہیں اور ایک دم جھومے جا رہے ہیں یہ بھی دینی یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے یا تو بھولے بھالے مسلمان اس کے بیچ میں آ گئے فریب میں اور یا یہودیوں کے ایجنٹ اس میں آ گئے یا بھولے بھالے مسلمان دونوں لوگ میں کہہ رہا ہوں ایک نہیں کہہ رہا ہوں یہ یہودیوں کے ایجنٹ آ گئے بھولے بھالے مسلمان آ گئے سب کیوں ٹی وی آ رہی ہے کیوں ٹی وی چینل لے تو دین آ جائے گا دین آ جائے گا میاں دین اس طرح سے آئے گا دین کیوں ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھنے سے آ جائے گا دین آئے گا مجاہدے سے دین آئے گا قربانی سے قرآن اعلان کر رہا ولدین چاہدو وہ وہ وہ لوگ لوگ لوگ جو جو جو کریں کریں کریں گے گے گے کوششیں ان کے کے کے کے کے دلوں دلوں دلوں میں میں میں اللہ دین دین دین کو اتارے گا تو تو صحابہ صحابہ مجاہد سے سے اترا اترا تھا تھا قربانیوں پھانسی پھندے کھا رہے رہے رہے تھے تھے تھے اور گھسیٹے گھسیٹے جا جا زمین اوپر ریتوں پر تب دین اترا تھا دین دین ایسے اتر اتر گیا گیا تھا تھا ٹیلی ویژن دیکھ کر کے میں اگر ٹیلی ویژن دین دین اترتا تو اللہ کے نبی سے بڑا کوئی دکھانے والا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی سے بڑا کوئی وائز نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی خانے کعبہ پہ کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے دعا کرتے اے اللہ ہماری ندا کو ساری دنیا میں پہنچا دیجیے اور ہم اسلام کو پیغام پہنچا رہے ہیں رب سلجھان کے قسم یہ تیری مشن آج آیا ہے اگر اللہ کے نبی فرما دیتے تو اللہ کے نبی کی تصویریں گھر گھر پہنچا دی جاتی اور اللہ کے نبی کا بات پہنچا دیا جاتا اللہ کے نبی نہیں اللہ کے نبی کے غلاموں کا بات پہنچایا گیا ہے اللہ کے نبی نہیں اللہ کے نبی کے غلاموں بتایا گیا ہے فاروق اعظم کھڑے ہوئے تھے تین سو میل کی دوری پر حضرت شاریہ چل لڑ رہے تھے فاروق اعظم نے مسجد نبوی سے جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ممبر نبوت سے اعلان کیا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل نبی کے غلاموں کی بات کا انکار ہوا نہ کر سکی ہوا نے نبی کے غلاموں کی بات کو اپنے کندھوں پر رکھ کر کے تین سو میل کی دوری پر شاریہ کے پاس پہنچا دیا ٹیلی ویژن کے تار نہیں تھے وائس کوئی کوئی ایسا خبر پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھا فاروق اعظم کی آواز کو کون پہنچا رہا تھا ہوا اپنے کندھوں پر لاد کر لے جا رہی تھی جب غلاموں کی آواز تین سو کلو میٹر دوری تک جا سکتی ہے تو کیا نبی کی آواز پوری دنیا نہیں جا سکتی تھی جا سکتی تھی لیکن اللہ جانتا تھا دین اسے نہیں آئے گا دین تو قربانیوں سے آئے گا اللہ اپنے نبی کے بھی دانت توڑوا رہا ہے اللہ اپنے نبی کے پیر کو توڑوا رہا ہے اللہ اپنے نبی کے سر کو زخمی کروا رہا ہے دین تو اس طرح سے آئے گا دین تو قربانیوں سے آئے گا دین تو مجاہدوں سے آئے گا دین کی دین کو ٹیلی ویژن دیکھنے نہیں آئے گا دین تو قربانی بحریت میں اجتماع ہو رہا تھا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات نظام الدین کے بیان چل رہا تھا لوگوں نے ان حضرت کے بیان کو ٹیچ کرنے کی کوشش کی حضرت نے فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا حرام ناجائز ہے لیکن میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ اس مجلس میں تم دین کی ہماری بات سن رہے ہو یہاں اللہ کی رحمت کا نظور ہو رہا یہاں لاکھوں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی برکت سے اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے میری باتوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا نزول کی برکت سے یہ تاثیر پیدا ہو رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں اور چلوں کے اندر چار مہینوں کے اندر جا رہے ہیں لیکن یہی جب کیسے سنو گے تو وہ کیفیت نہیں پیدا ہونے کی اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں کیوں ٹیلی ویژن دین نہیں آئے گا دین تو مجاہدے سے آئے گا خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جماعتی شکل سے تو صدیق میں بتا رہا تھا صدیق کا مقام سب سے اونچا ہے اس کا مقام لیکن ابھی باقی ہے مل سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی مل مل سکتا ہے ٹکٹ باقی ہے بھائی ابھی کے قیامت تک حضور نے کیا فرمایا ایک وہ صدیق تیسرا وہ صدیق کہ موسا علیہ السلام نے جب ڈبتی کو مار دیا تھا تو قبطی کے جا کر کے وہاں بادشاہ کو خبر ہوئی کہ موسا نے ایک دیکھ رہا تھا اس نے موسا اس فرعون سے کہہ دیا کہ موسا نے فلاں تمہارے آدمی کو مار دیا تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے دل میں موسا کی قدر تھی موسا پر ایمان رکھتا تھا اس نے سوچا موسا تو قتل کر دیے جائیں گے چنانچہ فوراً ہوا آیا اور حضرت موسا علیہ السلام کی اس کی اطلاع کر دی فرمایا حضور نے یہ بھی صدیق ہے اور جو بھی قیامت تک دین کی نصرت کرے گا اب نبی تو نہیں آئیں گے لیکن نبی کے لائف ہوئے دین کی جو مدد کرے گا اور دین کو جو سینے سے لگائے گا اللہ اس کو صدیق مقام بکان صاحب قیامت تک ہزاروں صدیق ہوں گے لہذا صدیقوں کا مقام ان کا ٹکٹ باقی ہے ہم لوگ بھی لائن میں لگ ہیں لگے ان شاء اللہ ہاں. لگ لگنے کیسے ہمیشہ ہم بیان کر دو چیزیں کرنی پڑیں گی ایک تو مجاہدہ کرنا پڑے گا دوسرا کسی بزرگ اولیاء اللہ میں سے کسی سے بیٹھانا پڑے گا بغیر اس کے صدیقیت کا مقام نہیں ملنے والا اللہ کا دستور اور قانون یہی ہے دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی مجاہدہ کرو دعوت کی لائن سے لگ کر کے جماعتوں کی لائن سے لگ کر کے چار چار مہینے نکل کر کے چلے لگا کر کے اور خوب مجاہدے کرو دوسرا کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو انشاءاللہ شاء اللہ صدیق کا مقام اب بھی ہے اب بھی ہے اب بھی ہے قیامت تک رہے گا اور کوئی کرسی اللہ کی خالی نہیں حضرت ماتھانی اور اللہ وقت فرمایا کرتے تھے اللہ کی کوئی کرسی خالی نہیں ہے ساری کرسیاں بھری ہوئی ہیں شدید بھی قیامت تک رہیں گے قطب بھی رہیں گے ابدال بھی رہیں گے غوث بھی رہیں گے بہت سے لوگ خانقاہوں نظام ختم ہو گئے جہالت کی بات اولیاء اللہ کو پیدا ہونا ختم ہو جائیں گے حدیث اوٹی ہو جائے گی حضور نے فرمایا اتنے ابدال اتنے قطب ہمیشہ دنیا میں زندہ رہیں گے حدیث میں موجود ہے جو حدیث موجود ہے حدیث چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے لہذا نظام قیامت تک کے لیے قیامت تک نظام چلے گا دعوت کی محنت بھی قیامت تک چلے گی ولایت بھی قیامت تک رہے گی ہاں بغیر مجاہدے کی ولایت نہیں مل سکتی اور نہ بغیر صحبت کی مل سکتی ہے صحابہ نے مجاہدہ کیا تھا نبی کی صحبت اختیار کی تھی اللہ نے ان کو لائے ولایت دی تھی حضرت خان بن نبر اللہ برقدہ نے مجاہدہ کیا تھا حاجی امداد اللہ کی صحبت اختیار کی تھی اللہ نے ان کو مقام دیا تھا معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدہ گیا تھا اور اپنے پیر و خلیل مصاحب صحبت اختیار کی تھی اللہ نے ان کو ولایت کا مقام دیا تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدہ کیا تھا قربانی کی تھی اور ساتھ میں اپنے پیر اور اپنے والد حضرت مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی تھی اللہ نے ان کو مقام عطا فرما دیا تھا مقام قیامت تک رہے گا تو بھائی تین مقام ہیں کوئی نہ کوئی تو ٹکٹ یہی لو بھائی رمضان میں پیر تین میں سے کوئی لے لیں ہم لوگ ارے ولایت چھوٹی موٹی ولایت عام ولایت پانچ وقت نماز تو پڑھیں ان شاء اللہ رمضان کے بعد بھی رمضان کی نماز تو نہیں بنائیں گے رمضان کے بعد بھی پڑھیں ان شاء اللہ ہم لوگ سب نماز اور رمضان میں نماز پڑھو اور رمضان کے بعد بھی پڑھو اور کچھ اللہ کے راستے میں لگانے طے کر لو ماشاء اللہ پچھلے سال ہمارے متعلقین کی جماعت چار میں نکل گئی تھی اس سال بھی نکل جائے تو بہت اچھا ہے پھر بعض احباب نے کوشش کی تھی آئے تھے کہ آپ کے مریدین اور متعلقین کی ایک جماعت چاہیے ماشاء اللہ پوری جماعت چار میں نکل گئی تھی اس بار بھی نیتیں کریں آپ لوگ کہ اس پہ زیادہ تر میں متعلقین بیٹھتے ہیں ایک مہینے ایک پھر چار مہینے جماعت ترتیب ہو جائے کیا رہے اللہ کے راستے میں نکلنا تو بہت اچھی بات ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ مِنْ جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور پکارا ہم نے ان کو تور کی جانب سے تور ایک پہاڑ ہے پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات ہوئی تھی اس رتم موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں فقر فقرا نجیہ اور قریب کے ہم نے ان کو سرگوشی کی آپس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے وہ ہم نے میں رحمت نہ ہارون اور ہم نے دیا ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم کو مدد کے لیے ایک آدمی چاہیے لہذا میرے بھائی ہارون کو ساتھ کر دیجئے پھر فرعون کے اللہ نے فرمایا جاؤ ان کو ساتھ بھی کیا اور نبوت بھی عطا کی وقر بس یہ نبیوں کے تذکرے جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کرو تو ہم لوگ کریں گے تو ہم لوگوں برکت نہیں حاصل ہوگی جس نبی کا تذکرہ ہو اس نبی کے سلسلے کی جو خاص بات ہو اس کی نیت کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم کو عطا فرما دیجیے موسیٰ علیہ السلام کی خاص صفت کیا تھی اول العصمی صحیح بات کہنا ہر نبی ہر نبی صحیح بات کہتے ہیں لیکن کسی نبی کی ہر شان الگ الگ ہوتی ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی مہمان نوازی کی توحید کی موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی العظمی کی عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی زہد کی تو ہر نبی کی شان ایک خصوصی امتیاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی امتیاز تھا حق بات کا کہنا جلا بہت جلالی پیغمبر تھے جتنے پیغمبر ہیں علماء سب سے جلال پیغمبر جلالی پیغمبر ناحک پہ بالکل ایک دم جلال آ جاتا ہے بعض تو صحیح روایات میں ہے موسیٰ علیہ السلام جلال آتا تو آپ کے بال کھڑے ہو تھا تھا بہت ایک جھاپڑ ذرا سی بات میں مر ہی گیا فور موسیٰ علیہ السلام حق بات کہنے میں نہیں ڈرتے تھے کے سامنے بھی کہا فرعون کے آدمی میں جہاں ہوا کہاں ہم لوگ یہ طے کریں انشاءاللہ جو صحیح بات شریعت و سنت کی ہوگی ہر جگہ اس کو انشاءاللہ کہیں گے آج کا ہم لوگ مزاج بہت بنتا جا رہا ہے جیسا دیش ویسا بھیس اس کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں نپٹا لائے جہاں جیسا معاملہ ہو اسی بات کہتے ہیں نہیں بھائی حق بات کہو حق بات کہو گے اللہ راضی ہو گئے نہ حق کہو گے اللہ راضی نہیں ہوگا حق بات کہنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق عطا فرمائے جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو علو صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ آخری اشرا چلا یہ بھی جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے اے اللہ لیجئے اے اللہ اس قرآن کے درس کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے اے اللہ ہمارے دل میں اپنی خشیت پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دل میں اپنی معرفت پیدا فرما دیجئے اے اللہ ابھی صدیق کا بیان ہوا ہے اے اللہ یہ زبان تو اس لائق نہیں ہے اے اللہ کی صدیق کا مقام مانگے لیکن اے اللہ تیرے کرم پر نظر رکھتے ہوئے تیرے فضل پر کرم رکھتے ہوئے تیرے صفت رحیمی اور صفت کریمی اور صفت رحمانیت پر اے اللہ نظر رکھتے ہوئے اے اللہ بہت ہی لجاجت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ اے اللہ ہم سب مل کر کے آپ سے مقام صدیقیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے بغیر استحقاق کے ہم کو عطا فرما دے اے اللہ کریم کہتے ہی اس کو ہیں جو بغیر استحقاق کے کرم کر دے اے کریم ہم سب کو دنیا سے صدیق بنا کے اٹھا لیجیے اے اللہ جو صدیقین کی منتہا ہے وہاں تک پہنچا دیجئے اس کے بعد ہم کو دنیا سے اے اللہ کامل ایمان پر اے اللہ کامل آنزا کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ ہم کو اپنے وقت پر اٹھا لیجئے صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتی کا یا رحمت رحمت سجدہ سجدہ کرنے کا ہے ہاں سجدہ کر لیں میں سلو جی کا وضو ہے سجدہ کر لیں جی کا وضو ہے